آج کا یہ دور لاکھ پر فتن سہی لیکن آج بھی مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کی کرن معاذ اور معوض جیسے بے شمار بچے ایسے ہیں جن کے دل شہادت کی تمنا میں دھڑکتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کچھ اس طرح بےتا میری امی اجازت دو مجھے کشمیر جانا ہے مجھے سوئی ہوئی امت کی قسمت کو جگانا ہے مجھے اس قوم کے سب نوجوانوں کو بتانا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا آیا زمانہ ہے جہنم بن چکی ہے آج کل کشمیر کی وادی کہ جس وادی میں شیطان خون کے دریا بہاتا ہے آن پر میں زندگی قربان کر دوں گا ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دوں گا دیکی آن پر میں زندگی قربان کر دوں گا ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دوں گا میدان جنگ کے اندر میں حاضر جان کر دوں گا جہاد اہل قاتل کو توحیدہ مال کر دوں گا میرے بچے تو مجھ پہ کیوں ظلم تاب کرتا ہے میری امید کے گلچن کو کیوں برباد کرتا ہے خدا را اپنی یہ بندوق یہ تلوار مجھے تجھے جانے نہ دوں گی کیوں مجھے ناساز کرتا ہے میرے رستے میں مت آنا نہ تو التجائے کر کیا کرتی ہیں ایسے وقت میں جو نیک مائے کر میں اسماعیل بنوں تو حاجرہ بن کر دعائیں کر شہادت کے لیے تو دل بڑا بے میرے لخت جگر دورے نظر جاؤ خدا حافظ یہ لو بندوق یہ تیرو کفن جاؤ خدا حافظ حافظ تم ہو مسلم قوم کے جاؤ ملوں گی تم کو میں جنت میں پھر جاؤ خدا حافظ میری ماں نے اجازت دی مجھے کشمیر جانے کی جہاد فی سبیل اللہ ہمیں جنت کو پانے کی